بانس کاٹنے والے کی کہانی ایک وقت کا قصہ ہے کہ ایک پرانی جھوپڑی میں ایک بانس کاٹنے والا اپنی بیوی کے ساتھ رہتا تھا ہر صبح وہ جنگل میں جا کر گھر لاتا وہ اور اس کی بیوی اس بانس سے مختلف چیزیں بناتے اور انہیں بازار میں بیچتے وہ میاں بیوی غربت میں جی رہے تھے اور ان کی اپنی کوئی اولاد نہیں تھی پر وہ ایک ساتھ خوش اور مطمئن تھے ایک دن جب وہ جنگل میں بانس کاٹ رہا تھا تو اس نے ایک عجیب سا بانس بالکل بیچو بیچ دیکھا وہ بانس ایک پر شباب چاند کی طرح روشن تھا بانس کاٹنے والا بہت حیرت میں پڑ گیا اس نے بہت احتیاط سے اس بانس پر ایک ہلکا سا سیرا لگایا تاکہ وہ اسے کھول سکے اور جب اس نے ایسا کیا تو اسے اپنی آنکھوں پر یقین نہیں ہوا یہ ایک لڑکی ہے وہاں ایک بہت ہی چھوٹی سی نازک لڑکی اندر تھی وہ بانس کاٹنے والے کے انگوٹھے جتنی ہی بڑی تھی اتنی خوبصورت بچی اس نے پہلے کبھی نہیں دیکھی تھی اس نے فوراً اسے اپنی بیوی کے پاس لے جانے کا فیصلہ کیا اس نے بہت احتیاط سے اسے اپنی ہتھیلی پر باہر نکالا اور بہت خیال رکھتے ہوئے گھر لے کر آیا اسے احتیاط برتنی پڑی کہ کہیں وہ کچلی نہ جائے جلدی آؤ میری جان باہر آؤ اور دیکھو مجھے کیا ملا ہے اس نے یہ پورا واقعہ اپنی بیوی کو سنایا اور آہستہ آہستہ اپنا ہاتھ کھولا ایک دم ان کا پورا گھر روشن ہو اٹھا یہ جوڑا حیران رہ گیا وہ چاند کی طرح چمکتی ہے ہمیں اس کا نام چاندنی رکھنا چاہیے چاندنی یہ بہت خوبصورت ہے بیوی نے ایک کپڑا بچھایا اور اس پر چاندنی کو رکھا وہ اس کی تعریف کر ہی رہی تھی کہ ایک ہلکا سا ہوا کا جھونکا کھڑکی سے آیا وہ چھوٹی سی لڑکی بیوی کے ہاتھ سے جیسے اڑ ہی گئی اس نے چاندنی کو مضبوطی سے تھامنے کی ہر ممکن کوشش کی آخر جب ہوا تھم گئی کپڑا ہٹا اور وہ چھوٹی سی لڑکی ایک عام بچے میں بدل گئی اس جوڑے نے ایک دوسرے کی طرف حیرانی سے دیکھا <laughs> ہماری چھوٹی چاندنی ہمیں بہت مصروف رکھے گی ہے نا اگلی صبح بانس کاٹنے والا پھر سے جنگل گیا بانس کاٹنے کے لیے <laughs> بانس کاٹنے والا اور اس کی بیوی فورن جان گئے یہ ان کی چھوٹی چاندنی ہی تھی جو اپنے ساتھ اچھی قسمت لے کر آئی تھی اس دن کے بعد سے ہر دن بانس کاٹنے والا گھر واپس لوٹتا ایک سونے کی ڈلی لے کر جلدی ہی وہ دولت مند ہو گئے انہوں نے اپنی چاندنی کو اچھا کھانا دیا اور بیش قیمتی ریشم سے بنے ہوئے لباس پہنائے مہینوں گزرتے گئے اور ان کی وہ چھوٹی بچی بہت تیز رفتار سے بڑی ہو رہی تھی تھوڑے ہی وقفے کے بعد چاندنی ایک بہت ہی خوبصورت نوجوان لڑکی بن گئی اس کے بال ریشم سے بھی ملائم تھے اس اس کی کی آنکھیں ستاروں نائی روشن تھی کا چہرہ پروں سا ملائم تھا اور اس کی مسکان چاند سے بھی کہیں زیادہ سہانی تھی شاید وہ اس زمین پر سب سے خوبصورت لڑکی تھی پر بانس کاٹنے والے کو کسی اور بات کی فکر کرنے کی ضرورت تھی گاؤں والے اس سے اس کے گھر میں بسی اس خوبصورت لڑکی کے بارے میں پوچھتے ایک رات جب چاندنی سو گئی بانس کاٹنے والے نے اپنی بیوی سے گفتگو کی مجھے فکر ہے میں نے ہر ایک کو یہی بتایا کہ وہ ہمیں تنہا جنگل میں ملی اور یہ کہ ہم اسے گھر لائے اس کی پرورش کرنے کے لیے پر اب وہ بڑی ہو گئی ہے وہ لوگ اس کی خوبصورتی کے بارے میں سرگوشیاں کر رہے ہیں مجھے علم ہے ہم ہمیشہ کے لیے اسے اس گھر میں نہیں رکھ سکتے اگلے دن بانس کاٹنے والے نے اپنی بیٹی سے اس کے نکاح کے بارے میں بات کی اس نے اسے بتایا کہ بہت لوگ اس سے نکاح کے خواہش مند تھے نہیں ابو میں آپ کے بنا نہیں رہ سکتی آپ مجھے خود سے دور کیوں بھیج رہے ہیں او میری پیاری بچی میں بھی تمہارے بنا نہیں رہ سکتا پر میں ہمیشہ کے لیے تمہیں اس گھر میں نہیں رکھ سکتا میں تم سے محبت کرتا ہوں لیکن محبت ہمیں خود غرض بننا نہیں سکھاتی اپنی زندگی جینے کے لیے مجھے تمہیں جانے دینا ہوگا میں کبھی تمہیں اپنی خواہش کے خلاف کسی سے نکاح کرنے کے لیے مجبور نہیں کروں گا پر کم سے کم ان شادی کے خواہش مندوں سے مل تو لو چاندنی اپنے والد سے بہت زیادہ محبت کرتی تھی اور انہیں انکار نہیں کر سکتی تھی اگلے دن نکاح کے لیے پانچ خواہش مند چاندنی کو دیکھنے کے لیے آئے وہ اس سے اپنی نظریں نہیں ہٹا پائے چاندنی نے ان کی طرف دیکھا اپنے چہرے پر بنا کسی مسکان سے اور بے من سے ان سے گفتگو کی میری آپ سے التجا ہے کہ آپ سب مختلف جگہوں سے میرے لیے کچھ چیزیں لائیں میں صرف اسی سے نکاح کروں گی جو مجھے وہ مہیا کرائے گا جو سہ میں نے مانگی ہے میں تمہارے لیے اندھیرا اور ادبوجا چاند لاؤں گا اگر یہی تمہاری خواہش ہے بس کہہ کر دیکھو میں تم سے بس یہی کہوں گا کہ یہاں سے دفع ہو جاؤ اس حسینہ کو تمہارے ادبجھے چاند کی ضرورت نہیں ہے میں اس کے لیے تمام روشن ستارے لاؤں گا اگر اس کی یہی گزارش ہے ان دونوں کی بات مت سنو شہزادی میں تمہارے لیے سمندر کا سب سے چمکتا ہوا موتی لاؤں گا مجھے کوئی چاند نہیں چاہیے نہ کوئی ستارے اور نہ ہی کوئی سمندر سے موتی پر مجھے بس وہ ہی چاہیے جو میں تم میں سے ہر ایک سے مانگوں گی پھر اس نے پہلے خواہش مند سے کہا کہ اس کے لیے ایک پتھر سے بنا کٹورا لائے ہندوستان کی ایک فقیر سے پر وہ کٹورا مجھ سے زیادہ روشن ہونا چاہیے دوسرے خواہش مند سے اس نے مانگی ایک اکلاتے اس درخت کی ٹہنی جو مشرقی سمندر میں سب سے اونچے پہاڑ کی چوٹی پر اگا تھا اس کی جڑیں چاندی کی اور تنا سونے کا تھا اس کی ٹہنیوں پر جواہرات کے پھل اگتے ہیں اور مجھے اس درخت کی اصلی ٹہنی ہی چاہیے میری عزتی مت کرنا میرے لیے ٹہنی تیسرے خواہش مند سے کہا گیا کہ وہ چین جائے اور آگ اگلتے چوہے کا انگرکھا لائے چوتھے سے کہا گیا کہ وہ ہیرا لائے جس کے سات رنگ ہوں جو ایک ڈریگن کے سر پر لگا ہے اور آخر میں اس چڑیا کو ڈھونڈو جس کے پیٹ میں ایک سیپ ملے گی اور میرے لیے وہ سیپ لے کر آؤ آنے کے لیے آپ سب کا شکریہ چاندنی کو اس کا علم تھا کہ یہ کام ناممکن ہے پر اس کے سامنے یہی ایک ذریعہ تھا اپنے والدان کے ساتھ ہمیشہ رہنے کا کئی ہفتے گزر گئے پر کوئی بھی خواہش مند واپس نہیں آیا بانس کاٹنے والے نے اپنی بیوی کو بتایا کیسے دوسرا خواہش مند مشرقی سمندر میں طوفان میں پھنس گیا تھا اور بنا ٹہنے لیے ہی اسے واپس آنا پڑا تیسرے خواہش مند نے آگ اگلنے والے چوہے کو تلاشنے کی کوشش کی پر اسے بطخوں نے کاٹ کھایا چوتھے نے ڈریگن کو تلاشنے کی کوشش کی پر جب اسے اندھیرے جنگل میں گھسنے کو کہا گیا تو اس نے نے ڈر کے مارے وہ ہتھیار ڈال دیا اور پانچویں چڑیا کو پکڑنے کی کوشش کی پر بدلے میں اس چڑیا نے اسے کاٹ کھایا صرف ایک ہی خواہش مند واپس آیا جس سے کہا گیا تھا کہ ہندوستان سے ایک فقیر سے پتھر کا بنا کٹورا لے کر آئے وہ سب سے چمکتا ہوا کٹورا لایا پر وہ چاندنی کے نور کے آگے مدھم پڑ گیا کیا اس دنیا میں کوئی بھی نہیں جو ہماری بیٹی سے نکاح کرنے کے قابل ہو ہمارے در پر ہم پر بہت رحم ہوا دراصل مجھے ہی آپ کے سامنے سجدہ کرنا چاہیے کیونکہ میں آپ کی بیٹی کا ہاتھ مانگنے آیا ہوں نکاح کے لیے میں جانتا ہوں اس نے ان سے کیا مانگا جو اس سے نکاح کرنے کی خواہش رکھ رہے تھے اگر آپ کی اجازت ہو تو میں اس سے گفتگو کرنا چاہوں گا اور دریافت کرنا چاہوں گا کہ میرے لائق اس کے پاس کیا کام ہے او یقیناً آپ تشریف رکھیے میں اسے باہر بلاتا ہوں شہنشاہ بہت ہی بے صبری سے چاندنی کا انتظار کر رہا تھا جب وہ باہر آئی تو جیسے اس کے حسن نے اس پر بجلیاں گرا دی ہوں اس نے اسے نکاح کرنے کا پکا فیصلہ کر لیا پر چاندنی کو کچھ کہنا تھا اے محترم مجھے علم ہے کہ آپ مجھے کوئی بھی چیز دے سکتے ہیں ڈریگن کا ہیرا آگ اگلنے والے چوہے کا انگرکھا سونے کے تنے والے درخت کی ٹہنی یہ وہ چنوتی ہے جو آپ آسانی سے پار کر سکتے ہیں اس لیے میں آپ سے صرف ایک ہی چیز مانگتی ہوں میری اس خواہش کا اعترام کرے کہ میں نکاح نہیں کرنا چاہتی اور اس کا سبب جاننے کے لیے مجھے مجبور نہ کریں تم نے درست فرمایا میں تمہیں وہ ہر سہ دے سکتا ہوں جس کی تمہیں خواہش ہے اور اگر یہی وہ بات ہے جو تم مانگ رہی ہو پھر تمہاری خواہش میرے لیے حکم ہے پر کیا بدلے میں میں بھی کچھ مانگ سکتا ہوں تم ایک طاقتور خاتون ہو کیا مجھے تمہارا دوست بننے کی خوش قسمتی حاصل ہو سکتی ہے چاندنی اور شہنشاہ متر بنے رہے اور اکثر گفتگو کرتے بانس کاٹنے والے نے اور خواہش مندوں کو آنے نہیں دیا وہ دوبارہ اپنی چاندنی کو پریشان نہیں کرنا چاہتا تھا ایک رات جب وہ اس کے کمرے میں داخل ہوا اس نے دیکھا کہ چاندنی کھڑکی کے پاس بیٹھی ہے وہ چاند کو ایک ٹک دیکھ رہی تھی اور اس کی آنکھوں میں آنسو تھے چاندنی تم رو کیوں رہی ہو ایسا خواب ہے جو چاند کے بسندے مجھے چاند پر لے جا رہے ہیں اور بیتی رات مجھے ایک آواز نے مجھے آگاہ کیا کہ وہ دن آ گیا ہے اس مہینے کے پندرہ دن وہ مجھے لینے آئیں گے

اس ماہ کے پندرہویں دن میں دو ہزار شاہی پہرے دار کرنا چاہتا ہوں چاندنی کے گھر کے باہر کوئی اسے ہاتھ نہیں لگائے گا پندرہ دن آ پہنچا چاندنی کا گھر دو ہزار شاہی پہرے داروں سے گھرا تھا جو مستعد کھڑے تھے شہنشاہ نے خود اپنی تلوار نکالی اور گھر کے باہر کھڑا ہوا بانس کاٹنے والا چاندنی کو تہخانے میں لے گیا اس کی ماں نے اسے کس کر پکڑ لیا ہر کوئی اس کی حفاظت کر رہا تھا وہ اپنی بانسری پر بہت سندر دھن بجا رہی تھی اچانک چاندنی نے اپنی آنکھیں بند کر لی اور وہ موسیقی کی طرف اڑتی چلی گئی وہ اپنے تہخانے سے باہر آئی

پر مجھے اپنے لوگوں کے پاس واپس جانا ہوگا اپنا فرض نبھانے کے لیے کیا مجھے سمجھ نہیں آ رہا چاند ادبھا ہو گیا ہے کیونکہ میں یہاں زمین پر ہوں میں چاندنی ہوں چاند میرے بنا نامکمل ہے میں وہ روشنی ہوں جو انسانوں کی ان کی اندھیری رات میں رہنمائی کرتی ہوں میں دن کے وقت بس بھٹک گئی اور یہ بھول گئی کہ میں کون تھی جب میں نے زمین پر پاؤں رکھا کشمکش میں اور تھکی ہوئی میں اس بانس میں بیٹھ گئی اور اس طرح میں آپ کو ملی تو کیا اب تمہیں جانا ہوگا تم ہمیں یاد نہیں کرو گی امی میں ہر رات آپ سے ملنے کے لیے آؤں گی صرف اسی وقت آپ مجھے نہیں دیکھ پائیں گی جب آسمان میں چاند نہیں ہوگا آپ میری ایک بہت اچھی دوست بن کر رہی پر اب مجھے جانا ہوگا چاندنی اپنے اڑن کھٹولے میں بیٹھ گئی اور خوشی خوشی اس نے زمین پر اپنے لوگوں سے الوداع کہا وہ اداس نہیں تھی کیونکہ وہ جانتی تھی کہ وہ ہمیشہ ان کا دھیان رکھے گی آسمان سے اڑن کھٹولا اسے چاند پر لے گیا بانس کاٹنے والے نے اپنے آنسو پہنچے اور اپنی چاندنی کے آنے کا انتظار کیا اور وہ آئی جب وہ آئی پورے چاند کی روشنی بن کر چاند اپنے پورے شباب پر چمکا شہنشاہ نے کسی اور اور سے نکاح نہیں کیا ہر رات وہ گھنٹوں چاند کو دیکھتا اپنی زندگی کی محبت کی طرف دیکھ کر مسکراتا بانس کاٹنے والے نے اپنی بڑی سی حویلی اپنی اسی پرانی جھونپڑی میں بدل لی کیونکہ وہی ایک طریقہ تھا جس سے اس کی چاندنی اس کے گھر میں داخل ہو سکتی تھی رات کے وقت چھت کے ذریعے بانس کاٹنے والے اور اس کی پتنی نے اپنی باقی کی زندگی سکون سے گزاری کہانی ختم